حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الرحمن الرحيم قولوا قولا سديدا صدق مولانا العظيم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج کی اس مجلس میں ناچیز نے اس موضوع پہ کرنی ہے کہ ہم جنازے میں شریک کیوں نہیں ہوئے اور اپنے دوستوں کو جنازہ پڑھنے سے منع کیوں کیا آپ کو معلوم ہے ابھی تازہ ترین ماضی قریب میں خادم حسین رضوی کی وفات ہوئی اس موقع پر ہماری طرف اور ہمارے دوستوں کی طرف ہر طرف سے فون پر دعوتیں شروع ہو گئیں اور مختلف الفاظ کے ساتھ ہمیں مجبور کیا جا رہا تھا جنازے پر میں شریک ہونے کے لیے ناشید نے ایک کلپ چڑھایا جس میں صاف دو ٹوک لفظوں میں اپنے دوستوں کو خبردار کیا کہ جو جنازے میں شریک ہوگا اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں رہے گا یہ الفاظ میرے بتا رہے ہیں کہ یہ میں نے صرف اور صرف اپنے دوستوں کو خبردار کیا ہے اور اپنے دوستوں سے ہی یہ کہا ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے اور یہ تمبی کی ہے کسی اور سے میں نے ایسی بات نہیں کہی اپنے دوستوں کو اپنی ثواب دید اپنی دینی معلومات اور اپنے علمی بساط کے مطابق خبردار کرنا ان کی دینی راہبری کرنا رہنمائی کرنا یہ ہمارا حق ہے اور ہم نے اس حق کو ادا کرتے ہوئے یہ اعلان کیا سامعین یہ ناچیز کا اعلان آئین پاکستان اور شریعت اسلام دونوں کے مطابق اور مطابق ہے نہ تو اس کو کوئی جمہوری اور آئینی کے لحاظ سے چیلنج کر سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی اسلامی دینی اور شری لحاظ سے چیلنج کر سکتا ہے اولن اس وجہ سے کہ ہم اپنے کسی معاملے میں دوسروں کو شمولیت کی دعوت نہیں دیتے ہم نے آج تک کسی سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ میرے فلاں عزیز کا جنازہ ہے اس کی نماز کے اندر تم نے شریک ہونا ہے فلانے میرے دوست کا جنازہ ہے تم نے آنا ہے تم کیوں نہیں آئے اگر نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے آج تک کوئی بات ایسی کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہمارے جنازے کوئی پڑھے یا نہ پڑھے ہم مطمئن ہیں ساری دنیا ہمارا جنازہ نہ پڑھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا ایک دوست بھی جنازہ پڑھ لے گا تو ہمارا جنازہ درست ہے ہم اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اپنے ایمان پر بھی مطمئن ہیں اپنے دین پر بھی مطمئن ہیں اپنے عمل پر بھی مطمئن ہیں پتہ نہیں لوگ ہمیں کیوں زبردستی اپنے معاملات میں شامل کرنا چاہتے ہیں لگتا یوں ہے کہ وہ ہمارے بغیر اپنے دین اور ایمان پر مطمئن نہیں ہوتے اور اپنے اعمال پر مطمئن نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں اگر یہ آ گئے تو تصدیق ہو جائے گی یہ نہ آئے تو گڑبڑ رہے گی اور ہم کہتے ہیں کوئی بھی نہ آئے اللہ کے فضل سے ہماری تصدیق ہی تصدیق یہ اسی طرح کے ہاتھ کنڈے ہیں جس طرح کے یہ لوگ عام استعمال کرتے ہیں کہ ناچیز کے جل سے ادھر ادھر وہ روکتے ہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں تھانے میں جان ادھر ادھر شور ڈال کر جھوٹ بول کر میں کہتا ہوں یہ سب تمہاری بزدلی ہے اور یہ تمہاری بخلاٹ ہے یہ تمہارے عدم اطمینان کی دلیل ہے تمہیں اعتماد نہیں ہے اپنے علم پر اپنے دین پر تمہیں خطرہ ہے یہ آ گیا تو پتہ نہیں کیا قیامت گھائے گا میں کہتا ہوں ہزار مولوی آئے سندر کے علاقے میں جلسہ کرے میں ایک جلسہ نہیں روکوں گا مجھے معلوم ہے الحمد ہزار مولوی بول کر چلا جائے ناچیز کا ایک خطاب کافی ہو جائے گا بے وقوف ہو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تم اپنی جگہ پر مطمئن رہو ہم اپنی جگہ پر مطمئن ہے کو تاز انی ماں من المنتظرین ہمیں کیوں مجبور کرتے ہو اپنے ساتھ کیوں ملاتے ہو ذہن میں رکھیے گا ان کا یہ عمل عقل کے سراسر خلاف ہے حکمت کے سراسر خلاف ہے عادل و انصاف کے سراسر خلاف ہے جب ہم ان کو اپنے معاملات میں داخل ہونے کی دعوت نہیں دیتے وہ ہمیں کیوں دیتے ہیں اور حکومت پاکستان کو ہماری یہ بات نوٹ کرنی چاہیے کہ یہ لوگ ہمیں بار بار ایسے اقدامات کر کے پریشان کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں یہ کیوں مجبور کرتے ہیں یہ کیوں مداخلت کرتے ہیں ہمارے معاملات میں جب ہم نہیں کرتے پہلی بات دوسری بات یہ ہے یہ جمہوری ملک ہے بھائی ان لوگوں بے وقوفوں کو پتا نہیں ہے کہ ان کا یہ قدم جمہوریت کے خلاف ہے پاکستان کے آئین کے خلاف ہے اور میں نے جو بیان دیا وہ جمہوریت اور پاکستان کے آئین کے بالکل مطابق ہے یہ ملک جمہوری ملک کا ہے اور جمہوری ملک میں ہر کسی کو مذہبی اور سیاسی آزادی حاصل ہونی چاہیے یہ جمہوری ملک ہے اور جمہوری ملک میں ہر کسی کو مذہبی اور سیاسی آزادی حاصل ہونی چاہیے جمہوریت کے دعوے کے مطابق یہ ہر کسی کا حق ہے یہ سیکولر ملک ہے خیار فکر جو ڈکشنری والے اور اہل لغت اس کا معنی کرتے ہیں سیکولرزم کا وہ خیار فکر کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ اختیار فکر جو ہے وہ سب کسی کو جب حاصل ہوتا ہے آئینی ملک میں جمہوری ملک میں تو ہمیں بھی حاصل ہوگا کہ نہیں تو ہم نے اس کے مطابق کلام کیا ہم اس وقت مجرم بنتے جمہوریت کے مطابق کہ جب ہم کہتے اس کا کوئی جنازہ نہ پڑے اگرچہ اظہار رائے کے اعتبار سے اس کا بھی حق ہے جمہوری جمہوریت کے اندر اظہار رائے میں بہت اختیار ہوتا ہے اصل اس وقت مجرم بنتا ہے جب مزاحمت کرے جمہوریت میں مزاحمت کے بغیر مجرم نہیں بن سکتا اگر ہم روکتے آگے کھڑے ہو کر خبردار ان کا جنازہ نہیں پڑھنا کوئی ایسا شرف کرتے تو پھر ہم پر الزامات آتے ہم مجرم ہوتے ہم نے تو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا ہم نے تو رائے ظاہر کی اور وہ بھی صرف اپنے دوستوں تک کی جو اظہار رائے عام کرنے کا حق جمہوریت میں ہوتا ہے اس کا نصف حصہ لیا ہے پورا نہیں لیا تو معلوم ہوا جو لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں اور جناب جی پھر بکواسات کر رہے ہیں اور لان اتان اور سب و شتم کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے وہ حقیقت میں پاکستان پر لانت بھیج رہے ہیں وہ حقیقت میں پاکستان کے آئین کو برا کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے آئین پاکستان کے مطابق قدم اٹھایا اور وہ آئین پاکستان کے مطابق قدم اٹھانے والے شخص پر لان تان کرتے ہیں تو بتائیے یہ تمام لان تان پاکستان کی طرف لوٹے گا کہ نہیں میں حکومت سے کہتا ہوں ان کو کیوں تم نے چھٹی دے رکھی ہے اتنا ان کو لگام ڈالیے آپ کا فرض بنتا ہے یہ ٹیکس نہیں دیتے ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں قبرستان میں جب مردہ دفن کرتے ہیں تو تمہارے پاس ٹیکس آتا ہے مردے کا بھی ٹیکس لے رہے ہو کس لیے لے رہے ہو ہمیں حقوق نہیں دینے کیا تم نے تم صرف کھانے کے لیے بیٹھے ہو میں اسی ہزار روپے تمہیں بل دیتا ہوں یہ صرف اپنے ایک گھر کا یا اپنے ادارے کا میں اسی ہزار روپیہ بل دیتا ہوں تو اس اسی ہزار کے اندر ذرا حساب لگائیے کہ آپ کا ٹیکس کتنا آ رہا ہے وہ کس چیز کا دے رہا ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اسلام اگر ذمیوں کو رکھتا ہے ہمیں ذمی کی حیثیت تو دے دو کم از کم ہم ہاں، مسلمانوں کو کم از کم ذمی کی حیثیت تو دو اسلام ذمیوں کو جب رکھتا ہے تو کیا وہ کس وجہ سے رکھتا ہے ان سے جتنا مال لیتا ہے نہ لینے کے برابر جو ہوتا ہے جو نہ لینے کے برابر ہے اور ادھر تو سارا کچھ ہی لے جاتے ہیں نا جو نہ لینے کے برابر مال ہوتا ہے اسلام وہ بھی لیتا ہے تو کس لیے ان کے جان ان کی عزت ان کے مال کے تحفظ کے لیے اور ان کے حدود میں رہتے ہوئے ان کی حدود میں رہتے ہوئے جہاں تک اسلام نے ان کے مذہب کو رکھنے کی اجازت دی ہے وہاں تک ان کا دائرہ محفوظ کرنے کے لیے اسلام تو ایسا کر رہا ہے ان سے معمولی پیسہ لے رہا ہے اور تم اتنا کثیر رقم لیتے ہو اور ہمیں اتنا بھی تحفظ نہیں دیتے یہ کیوں بکواسات کر رہے ہیں کون سا جرم میں نے آئی نہیں کیا ہے کیا یہ یہی وہ لوگ وہابیوں کے جنازے میں شرکت کرنے سے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے دیوبندیوں کے جنازوں میں شرکت کرنے سے نہیں روکتے شیوں کے جناز ہر ایک فرقہ دوسرے کو اب دوسرے کو دوسرے کے جنازوں میں اپنے جو ہے وہ حلقے کے لوگوں کو روکتا ہے کہ نہیں روکتا تو جب ان کو حق حاصل تو ہمیں کیوں نہیں ہے بھائی معلوم ہوا ان لوگوں نے جمہوریت کی حدود کو توڑا ہے ہمارے اوپر لان تھان کر کے اس وجہ سے انہوں نے پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے یہ مجرم ہے اگر ان کو حق بنتا تھا جمہوریہ والے سے تو صرف اتنا حق بنتا تھا یہ کہتے یار اس نے غلط کیا ہے بس لان تر کا کیا مانا بکواسات کا کیا مانا حد کی عزت کا قانون نہیں چلے گا کیا حد کی عزت جو ہے وہ جرم نہیں ہے ان میں پاکستان میں حکومت کا فرد نہیں بنتا ہر کسی کی عزت کو محفوظ کرنا میں نے جب بیان کیا جب میں نے بیان دیا ہے اس میں کون سی کسی کی عزت مجرو کی ہے میں نے میں نے تو صرف اتنا کہا کہ جو میرے دوست احباب ہیں اگر ادھر جائیں گے تو میرے ساتھ ان کا تعلق نہیں رہے گا میں نے تو یہ تو نہیں کہا وہ کافر ہو جائیں گے فلان ہو جائیں گے یہ فتوا تو میں نے نہیں دیا میں نے تو صرف کہا میرے ساتھ تعلق نہیں ختم ہو جائے گا تو اتنے محفوظ ترین جو الفاظ تھے ان پر بکواسات چل رہی ہے یہ کیا بنتا ہے اس کے بعد اب ان لوگوں کے اعتراضات غیر شرعی ہیں اور میرا وہ عمل شریعت کے مطابق ہے اب میں شریع حوالے سے اس پر دلائل اور کلام کرنا چاہتا ہوں وہ آئینی حوالے سے کلام کیا پہلے اب میں شریع حوالے سے کلام کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو سب سے پہلے میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جس کا جنازہ ہے ہوا اور جنازہ پڑھنے والے لوگ ان سب سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے ملک پاکستان کے آئین میں قانون میں خدا تعالی کی توہین پر کوئی سزا نہیں تمہارے قانون اور تعزیرات میں ایسی کوئی دفاع ہی نہیں سوال پیدا ہوتا ہے کیوں مسٹر جنا مسٹر جنا جو ہیں حضرت کی جو توہین ہے اس پر تو دس سال سزا ہے اور خدا کا نام ہی نہیں ہے اگر تم کہتے ہو کہ خدا کو رکھا ہے رسول کے ساتھ تو یہ کیسا عجیب فلسفہ ہے اگر کہتے ہو خدا کو رکھا ہے اسلام کے ساتھ تو کیسا عجیب فلسفہ ہے پھر رسول کو اسلام کے ساتھ کیوں نہیں رکھا کیا رسول جو ہے اس کی قدر اسلام میں نہیں اسلام سے باہر ہے کیا اسلام سے باہر ہے ان کی قدر تو صحابہ کی جو قدر ہے وہ اسلام سے باہر ہے تو اسلام کی توہین یہ الگ چیز ہے وہ ہے دین میں حیث الدین جب دین بلا تفصیل اس کی توہین ہوگی تو وہ اسلام کی توہین قرار پائے گی اب اس میں سے اگر رسول کی دین کا جز رسول کی تعظیم ہے دین کا ایک بہت جز تعظیم رسول اللہ ہے اگر کوئی اس کو پامال کرتا ہے اس کا قانون الگ بنا ہوا ہے صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرتا ہے پاکستان میں الگ قانون بنا ہوا ہے تو خدا تعالی کی توہین کے لیے الگ قانون کیوں نہیں محض اس وجہ سے محض اس وجہ سے کہ بریلویوں نے رسول اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قانون بنانے کا مطالبہ کیا سپا نے صحابہ کے متعلق شیوں نے اہل بیت کے متعلق اور خدا کے لیے کوئی مطالبہ کرنے والا ہی نہیں تھا اس وجہ سے قانون ہی بنا کاش کے اس ملک میں کوئی خدا کو ماننے والا ایسا پیدا ہو جاتا کہ جو مطالبہ کرتا اور وہ ہم نے کیا ہے ہم نے کیا یہ کیا وجہ ہے خیر میں نے تو مطالبہ نہیں کیا میں نے تو خب تمبی کیا لوگوں کو جی مطالبہ کیوں نہیں کیا وہ وہ بھی میں جانتا ہوں اور جو اہل علم ہوں گے ان پر مخفی نہیں ہوگا میں نے مطالبہ نہیں میں نے خبردار کیا کئی خطابات میں اس بات کو ظاہر کیا لیکن افسوس میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں تو مول خادم اور اس کے ماننے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے نام پر ایک دو دھرنے دیے خدا تعالی کے لیے دھرنا کیوں نہیں دیا ارے بھائی دھرنا تو دھرنا رہا تو ان ان لوگوں نے تو زبان سے بھی کسی خطاب میں حکومت سے مطالبہ نہیں کیا کہ یہ قانون کیوں نہیں جن لوگوں نے زبان سے خبردار کرنے کے بعد بھی خدا تعالی کی عزت کا خیال نہیں کیا چشتی کیسے جنازہ پڑھیں میں حکم نہیں لگا رہا میں وجوہات بتا رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا وہ اسلام سے خارج ہو گیا فلان یہ ہو میں وجوہات بتا رہا ہوں کہ ہم شریک کیوں نہیں ہوئے بتائیں جو شخص تمبی کرنے کے بعد خبردار کرنے کے بعد پہلے تو ایسی باتوں کا علم جو مسلمانوں کا راہبر کیا ایسی باتوں کا علم تو عام مسلمان کو ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی عزت کی بات ہو اور اس اس, کا اس کا کوئی لحاظ ہی نہ ہو ہے اور پھر یہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے اور اگر کسی نے یار خبردار کر دیا تو اس کی اس, کی خبر پر بھی توجہ نہیں کرنی اور بھولے سے کبھی نام نہیں لیا مر گئے ہیں کیا کیوں نے نام لیا تو کیا اگر وہ نام نہیں لیتے اور کہتے ہیں ہمارا جمہوری حق ہے جمہوریت میں آزادی ہوتی ہے تو اگر ہم خدا کی غیرت نہیں رکھتے تو یہ ہماری آزادی ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں جمہوریت میں وہ کہہ سکتے ہیں لیکن پھر ہم بھی کہیں گے کہ یہ بھی ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ کی غیرت کرتے ہوئے ایسے جنازوں میں ہم بھی شریک نہیں ہو سکتے اور اگر کوئی کہے یار خدا کی بھی گستاخی ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو فوراً گستاخ سمجھتے ہو خدائی کا دعویٰ کرے غیر اللہ کے لیے اس اس کو کو, خدا خدا اس کو اس کو نہیں سمجھو گے کیا اس کو گستاخ خدا نہیں سمجھو گے کیا اب دیکھیے گا یہ بعض شیعہ لوگوں کے میں میں آپ کو مثال مثال دینا چاہتا ہوں مثال کیا اپنا واقعہ دکھانا چاہتا ہوں کس کا کس بات کا وقوع دکھانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی گستاخی کا یہ کلپ میں آپ کو سنا دکھاتا ہوں اگرچہ یہ سر عام دنیا میں چل رہے کئی مہینوں سے چل رہے ہیں کئی مہینوں سے یہ شیعہ کے بعض ذاکرین یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کو کیا کہتے ہیں نبی پاک کو کیا کہتے ہیں جو زبان پہ آ گئی ہے وہ ٹال سکتی نہیں ہے نمک علی کا کھاتا ہوں ذرا مولوی سے کیسے وہ اتنے تک مان کے میں نے کسی نبی کے پاس نہیں دیکھے جتنے علی کے نوکر کے پاس دیکھے یہی وجہ ہے میں اللہ کو علی کہوں وہ خوش ہوتا ہے علی کو اللہ کہوں جب تمام سے تقسیم کرتا ہے اور مولا اسے تیرے نام سے پکاروں وہ راضی ہوتا ہے تجھے اللہ کہو تو جلال میں کیوں آتا علی ہے چل کم کر تجھے اپنے مرشد کی کریمی کا پتہ ہی نہیں ہے جو نام اللہ اسے میں نے دیا ہے جو چیز علی دے دے وہ واپس لیتا علی ممبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والا سورج بنانے والا میں علی ہوں آسمان بنانے والا میں علی ہوں زمین بچھانے والا میں علی ہوں چاند بنانے والا میں علی ہوں سزا دینے والا میں علی ہوں سر ہلانے والا زندہ باد ہے سزا دینے والا میں علی ہوں رزق دینے والا میں علی ہوں نبی بھیجنے والا میں علی ہوں کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں یوم معاشر عدل کی مسلط پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے یہ کوئی تیرے فضائل ہے علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے چپ کر کے زمین پہ بیٹھ یہ میرے فضائل نہیں ہے یہ میری نوکری ہے فضائل اس سے بھی آگے صرف دو کام کرتا ہے یا علی کو سلام کرتا ہے یا علی کے دشمن کو بے شمار کرتا ہے جو بول پڑے یہ میرے ہو گئے جو چپ کر گئے پتہ نہیں وہ کس کے ہو گئے اسی طرح اللہ بھی صرف دو کام کرتا ہے اللہ بھی یہ پوری گل سنے تھے تو پوری بولے تھے اللہ بھی یہ چودہ کو سلام کرتا ہے یا چودہ کے دشمن پہ بے شمار کرتا ہے باقی اللہ والے سارے کام علی خود آپ کرتا ہے ایک شخص نے آ کے میرے مولا سے پوچھا مولا اللہ کیا ہے Malon får man kufe valumira Allah esa hai valo valumira Allah esa hai valo valumira Allah esa hai kufe valumira e Allah e میرا اللہ ایسا ہے کوفے والو میرا اللہ ایسا ہے کوفے والو میرا اللہ ایسا ہے علی توحید کی باتیں کر رہا تھا یہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اسے کہا اے علی تو اللہ کی باتیں کر رہا ہے تو نے اللہ دیکھا ہے اللہ فرمایا میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو میں اسے جھکتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو میں اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ اتنا کہنا تھا جہاں سے لے کے آج بھی کھڑے بھائی بزرگ کا جتنا مجرا وہ حلالیوں کا حوالیوں کا کھاتے ہو زندگی علی سے لیتے اولاد علی سے لیتے ہو اپنے ہاتھوں کو آباد کی طرح ہوا میں لہراتے ہو ہوئے نجف میں میرے مولا کو خراج پیش کرنا ہے اس نے کہا اچھا مولا اگر تو نے اللہ دیکھا ہے یہ دعویٰ آدم نے نہیں کیا یہ دعویٰ نو نے نہیں کیا یہ دعویٰ ابراہیم نے نہیں کیا یہ دعویٰ موسا نے نہیں کیا پہلی بار تو نے کنفے کے ممبر پہ کہہ دیا کہ تو نے اللہ دیکھا ہے اگر تو نے اللہ دیکھا ہے پھر ممبر پہ بیٹھ کے بتا وہ اللہ کیسا ہوتا ہے اس اللہ کی آنکھیں کیسی ہے اس اللہ کا چہرہ کیسا ہے اس اللہ کے بال کیسے ہیں وہ اللہ کیسا لگتا ہے اگر سر اٹھا ادھر دیکھ ایسا لگتا ہے اور آج علی کے دوسرا بیٹا تیرا گیارہواں امام اپنی پپھی جان کے سامنے کر رہا ہے ہم جو محمد کے وسیع ہیں ہمارا حمل ماؤں کی شکم میں نہیں ہوتا ہم ماؤں کے پہلو کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اے اے اے کچھ چہروں پہ پریشانی ہے علم غائب میں نہیں رکھتا اللہ جانے کیا ہے تو پھر میں ایک فکرہ اور کہتا ہوں ممبر کوفہ ہے مسجد اعظم ہے ممبر ابیاز پر خطیب ازل ہے مشیقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ذہن میں رہے تو پڑھتے ہو نا لم یل و لم یو نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا گیا علی ممبر سے کہہ رہا ہے لا نہ لے دو نہ لا نو لا دو فل پتون نہ ہم کسی سے جنے گے تو میرے دل میں خیال آیا پہلی بار پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اس سے جا کر پوچھوں کہ بتا تیرا رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن سفات کا مالک ہوگا یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا چلو رجب پر مکہ چلتے ہیں ابو طالب پادری کے پاس آئے احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا کیوں آئے ابو طالب کہتے ذرا ایک ذائقہ بنا کیا ذرا دیکھ تو صحیح تیرا رجب فجر کے وقت اتنے بچ کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے بتا وہ کن سفات کا مالک ہوگا ایک بچہ آیا ہے بتا وہ کن بات کا مالک ہوگا صرف سوچا مجھے مسجد کی اس ممبر کی عظمت کی قسم پادری نے توجہ اٹھایا کاغذ قلم لیا ایک ذائقہ بنایا دیکھا پھاڑ دیا دوسرا لیا بنایا پھاڑ دیا تیسرا لیا بنایا پھاڑ دیا چوتھا لیا بنایا پھاڑ دیا جب لاتا ذائقے بناتا رہا پھاڑتا رہا ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ تیرہ رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا پادری کھڑا ہو کر کے لے گا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے بچہ پیدا علی اللہ نہیں ہے علی اللہ کا خالص ہے علی اللہ کا رب ہے علی اللہ کا رابط ہے علی اللہ کے بہت اوپر ہے اللہ کی معراج کیا ہے اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ درد سیدہ جل شانوں پر اپنی داڑھی سے جاڑو لگاتا ہے اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جلد شانوں پر سجدہ کرے اللہ اللہ کے سردا دار جناز سیدا کی نالین کی مٹی ہے جناب سیدہ جل شاہ چاہنا ہو کہ جی، نارائن کی پاک میں اللہ کو شیرا رہتا ہے یہ ہے توحید ہم کوئی توحید کے منزل نہیں ہے ہم کوئی مسائل نہیں ہے تو میں یہ سب کہتے علی اللہ ہم کہتے ہیں علی خالد اللہ علی راز اللہ علی رب الرباب علی پروزگار اعظم علی مولائے کل علی امام حق کیا اس طائفہ کے نزدیک آصف اللہ پاک کے متعلق کہتے ہیں کہ علی نے اللہ کو بنایا ہے علی پاک نے اللہ پاک کو بنایا ہے پیدا کیا ہے رسول پاک کو اللہ نے علی نے بنایا ہے علی نے رسول پاک کو بنایا علی نے قرآن اتارا علی نے فلان کیا ایمان سے بتاؤ یہ بدترین توہین ہے اللہ تعالیٰ کی کہ نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں آیا بخاری مسلم میں آیا اے میرے حبیب لوگ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے حدیث یہ لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں میں نے ان کو پیدا کیا یا اللہ کریم کیسے فرمایا یہ لوگ میری اولاد نہیں یہ اولاد کہتے ہیں میری اولاد نہیں یہ میری اولاد بناتے ہیں تو یہ گالیاں دیتے ہیں مجھے ایسے ہے تو بتاؤ خدا کی اولاد کہنے پر تو خدا کو گالیاں حدیث میں قرار دیا گیا او خدا کا بنانے والا علی کو جب قرار دو گے تو یہ کتنا بڑی گالیاں ہوگی خدا کو وہ عام دے رہے ہیں کلب چلے پتا ہے فلاں فلاں بندے ہیں میں ابھی صحابہ کا نام نہیں لینا چاہتا جہاں پر اتنا بڑے اتنا بڑی ذات اور اتنا بڑے قدر والے کی قدر نہ ہو وہاں پر کسی صحابی کا نام کیا لینا وہاں پر میں تو کہتا ہوں ایمان سے کہتا ہوں جہاں خدا کی قدر نہ ہو وہاں پر تو نبیوں کا نام بھی لینا جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی ہے جی اللہ تبار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے ادبی شمار ہوگا کہ اگر اس وقت آپ نبیوں کی بات کرتے رہے ان کی غیرت کی وہ جہاں خدا کی غیرت نہ رہی جہاں خدا کی قدر نہیں ہے وہاں پر اس کے بندوں کی قدر کیا رہے گی کو شرم کرنی چاہیے کچھ حیا کرنی چاہیے اب ایمان سے بتانا ان لوگ ہمارا کیا حق یہ بنتا ہے کہ نہیں کہ ہم اپنے خدا بند قدوس جل جلام کریم کی غیرت کرتے ہوئے ہم ان لوگوں کا جنازہ نہ پڑھیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے یہ تو اختیار ہے ہمیں یہ شریف دلیل پہلی ہے میری شریعت کے حوالے سے یہ پہلی شریعت کے حوالے سے دلیل ہے اور اب ان لوگوں نے شیوں کے یہ کلپ موجود ہیں توہینیں موجود ہیں یہ آپ سنیں اس یہ خادم نے اور کسی نے شیوں کے خلاف اللہ تعالی کی توہین پر دھرنا کیوں نہیں دیا سمجھ نہیں آئی کیوں حکومت سے مطالبہ نہیں کیا کہ یہ جو گستاخی بھونک رہے ہیں ان کو پکڑو اندر کرو ان کو پھانسی دو کیوں ایسی باتیں نہیں کہیں ان کا نام محض اس وجہ سے کہ خادم الیکشن لڑنا چاہتا تھا اور الیکشن میں وہ ٹکٹ دیتا ہے شیوں کو تو اس کو خطرہ تھا اگر ایسا کرتا ہوں تو شیعہ کے ووٹ ووٹ ٹوٹ جائیں گے تو جو خدا رسول کی گالیاں برداشت کر کے اپنے ووٹ بنانا چاہتے ہیں ہم ہاں، ایسوں کے جنازے میں شریک ہو کر اپنا جنازہ خراب نہیں کرنا چاہتے اگلی دلیل سنیے گا یہ بات ختم ہوگی اگلی دلیل سنیے گا یہ جمہوریت کو مانتا ہے کس کو مانتا ہے جمہوریت کو مانتا ہے تبھی تو الیکشن لڑتا رہا ایسے ہے نا اب جمہوریت کے متعلق ہمارے فتح وجات کیا کہتے ہیں ہمارے امام کیا کہتے ہیں ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں ہمارے اعلی حضرت بریلوی کیا کہتے ہیں سب سے پہلے اگرچہ اس موضوع پر میں بہت کچھ بیان کر چکا ہوں لیکن اس وقت سب سے پہلے تھوڑا سا تھوڑا سا خبردار کرنے کے لیے پھر سے اپنا عذر مضبوط کرنے کے لیے یہ عرض کرتا ہوں دے دیکھیے گا یہ کیا ہے فتوا بریلی شریف یہ مفتی محمد عبد الرحیم نشتر فاروقی اور محمد یونس رضا اویسی مرتبین ہیں اور اس میں اختر رضا صاحب کے فتوا جات بھی شامل ہیں حالیہ بریلی شریف سے آنے والے یہ فتح ہیں اس فتوا کے چار سو اکیس صفحے پر شبیر برادرز والوں کا جو چھپا ہوا ہے چار سو اکیس صفحے پر ہے اور موجودہ جمہوریت اسلام کش ہے کیا موجودہ جمہوریت اسلام کش ہے اسلام کش کا کیا مانا ہے اسلام کو قتل کرنے والی ہے اسلام کی دشمن ہے سری کفر ہے یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ اور کچھ کہہ رہے ہیں اسلام کش ہے کیونکہ اس کا معنی سیکولرزم ہے جو انگریزی ڈکشنری کے مطابق لا دینیت ہے لا دینیت ہے لا دینیت ہے مسلمانوں بتاؤ مختصرن کہتا ہوں کہ جو نظام اسلام کش ہے اور لا دین ہے اس کا معنی ہی لا دینیت ہے لوگوں سے دین چھیننا ہے لوگوں کو دینا نہیں ہے جمہوریت کا مطلب لوگوں کے دین کو قتل کرنا ہے دین دینا نہیں لا دینیت ہے یہ لا نفی کا ہے تو دین کی نفی ہے اور جو دین کی نفی کے ساتھ دین کا اس بات کرے یہ تناقض ہے اور تناقض جمع نہیں ہو سکتا نقیزان جمع نہیں ہو سکتے جب یہ لا دین نظام ہے تو اس سے دین لوگوں کا برباد ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے جب ختم ہوتا ہے تو جو دین کو ختم کرنے والا نظام ہے اس کو استعمال کر کے جو آئے اگرچہ وہ لاکھ دین کا نام لیتا رہے جب دین کو عمل ختم کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہوا ہے تو بتائیں ہم اپنے دین کو کیسے خراب کر سکتے ہیں اس کا جنازہ پڑھ کر بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور مزید آگے سنیے گا اس پر دلیل بھی ہے اور اگلی وجہ بھی ہے اس دعوے پر دلیل بھی ہے اگلی وجہ بھی ہے کس دعوے پر دلیل کہ یہ لادین نظام ہے اس میں دین کو الٹا قتل کیا جاتا ہے دین کسی کا آ نہیں سکتا محفوظ نہیں رہ جو ہے وہ بھی آنا تو دور دور کی بات ہے نا جو دین کسی کے پاس ہے وہ بھی نہیں رہ سکتا یہ جمہوریت کا یہ مطلب وہ بتا رہے ہیں فتح بریلی شریف کا ابھی حوالہ پیش کیا ہے کیا لکھ رہے ہیں وہ بولو کہ یہ کیا ہے اسلام کش ہے جب اسلام کچھ نظام ہے تو اس کا تو صاف مطلب یہ نکلے گا کہ جہاں جہاں اسلام پڑا ہے اس جمہوریت نے اس کو ختم کرنا ہے تو لانے کا کیا مانا جب نظام ہی قاتل ہے تو لانے کا کیا مانا اب اس پر دلیل کہ یہ اسلام کش ہے اسلام کش ہے یہ اسلام کش نظام ہے اس پر میں واضح ثبوت خود خادم کے عمل سے پیش کرتا ہوں کس نے واقعات جو قدم اٹھایا اس میں شامل ہوا اس نے اپنا اسلام قتل کیا ایک اور اس نے ثابت کیا ہے کہ واقعاتن بریلی کا فتوا ٹھیک ہے بریلی شریف کا فتوا ٹھیک ہے صحیح ہے اور توجہ شاہ صاحب قبلہ اور جو ہم نے دعویٰ کیا اس کا واضح ثبوت ہے کہ مذہب اس سیاست کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا اب سنیے گا ان کی جماعت اور پارٹی کا نام پہلے منتخب کیا نا میں نے اس وقت بیان بھی کیا تھا پھر میں نے ڈاکٹر کو کہا تھا ڈاکٹر اشرف کو اپنے خطابات میں میں نے کہا یار یہ جب تم لبیت پاکستان کہہ رہے ہو تم تو رسول اللہ نہیں بچا سکے تو دین کیسے بچاؤ گے سمجھ نہیں آ رہی تم تو رسول اللہ نہیں بچا سکے وہ رسول اللہ تو ہمارے مذہب کی جان ہے سنیت کی پہچان ہے جو ہماری پہچان تھا اور ہماری جان تھا اس کو تمہیں تم نے سیٹ لینے کے لیے سیاست میں جانے کے لیے اس کو کاٹ دیا تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ بتاؤ یا رسول اللہ تو تم نہیں بچا سکے اور دین کیسے لا سکتے ہو اس وقت پھر ڈاکٹر اشرف نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ میں نے نہیں کٹوایا جس نے کٹوایا اس سے کہو اس کا وہ کلب محفوظ ہے آئندہ کے کے لحاظ ذہن میں اور لبیک یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم ایک کارکن کی حیثیت سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں مجھے ایک خطیب کی تقریر سنائی گئی جو ترنوں میں تقریر کر رہا تھا نیٹ پہ وہ موجود ہے تو نام اس کا کچھ اس کے ساتھ لگتا ہے پہلا تھا کہ تم نے تو کہا تھا ہم جان دیں گے تو تم تو اپنے نبی کا نام بھی نہ بٹا سکے تم نظام کیسے لاؤ گے کہ تم نے تو لفظ یا رسول اللہ اپنی تحریر کے نام سے ہی نکال دیا تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں اس جرم میں میں شریک نہیں اس جرم میں میں شریک نہیں بات نہیں سمجھے لیکن اب میرے دعوے کو دعوے پر دلیل کو سمجھیے گا ادھر دیکھو یہ لادین نظام ہے اور دین دین والے سے دین کھینچ لیتا ہے دین والے سے دین چھین لیتا ہے دین دینا کسی کو تو دور کی بات ہے اپنا بچے گا تو دوسروں کو ملے گا ایک آدمی دوسرے کو کھانا کھلانا چاہتا ہے لیکن اگلا ایسا کام کرتا ہے کہ اس کو بھی بھوکھا مار دیتا ہے اس کی اپنی جو روٹی تھی اپنا کھانا تھا وہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہا دوسرے کو کیا کھلائے گا بھائی اب ہم تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ جو یا رسول اللہ ہے یہ ہمارے مذہب کی کیا ہے جان اور پہچان ہے بولیے جان جو ہمارے مذہب کی جان اور پہچان ہے اس کو اس کو کاٹنے کا مطالبہ جن کی طرف سے کیا گیا وہ کیوں کیا گیا اور ان کی طرف سے وہ مطالبہ تسلیم کیوں کیا گیا یہ سوال ہے ہمارا ادھر ٹاٹا نہیں چلے گا ادھر علم چلے گا اور اگر کوئی گیدڑ بم کیا دینے کی کوشش کرے تو اپنے پاس رکھے ایسے گیدڑ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں ہاں جی پینتیس سال ہو گئے مجھے اللہ تعالی کے فضل سے اگر کسی کے علم میں زور ہے تو اس کا علم کے ساتھ جواب دے گیدڑ ببکیوں سے ہم نہیں گھبراتے میں جی رہا ہوں اور خادم چلا گیا ہے ہاں جب میری باری آئے گی میں بھی چلا جاؤں گا اگر بات کو سمجھیے اللہ تعالی کے فضل سے منہ توڑ جواب نہ ہو تو میری ناک کاٹ دینا بتائیے بتائیے مول خادم اور اس کے ماننے والوں کے پاس یا رسول اللہ تھا دین اپنے مذہب کی پہچان اور جان ان کے پاس تھی جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھنا چاہا تو یہ یا رسول اللہ کاٹنا پڑا ارے بتائیے سیاست میں پہلا قدم رکھتے ہوئے تو اپنے مذہب کی جان اور پہچان کو چھوڑنا پڑا اور کاٹنا پڑا تو معلوم ہوا صاف کہ واقعہ تن جمہوریت وہ لانتی نظام ہے پہلا قدم رکھنے سے پہلے ہی دین اپنا چھوڑنا پڑتا ہے آیا آیا کہاں سے آیا اللہ تم شکر پڑو وہ مر گیا اور تم شکر پڑو کہ گنگے تھے پوچھ نہیں سکے اور نہ تم پوچھ سکتے ہو کیونکہ گنگے ہو ہمیں اللہ نے زبان دی ہے مجھے جواب دو مجھے جواب دو اس بات کا آیا آیا جب یا رسول اللہ چلا گیا تو پیچھے کیا آیا بس ہمیں اس کا جواب دو میں کیا کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ تو چلا گیا تو پیچھے کیا بچا اب جو قائد ہے اس کے ہاتھ سے تو دین کی جان چلی گئی اور دوسروں کے گھر میں دین دینا ہے ابھی معلوم ہوا فتح بریلی شریف میں برحق لکھا ہے اور اب میں اگلی بات کرتا ہوں یہ تو اس ملک کا حال ہے جس ملک کو اسلام کے نام پر کہتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا اس میں تو یا رسول اللہ مولوی کے قائد کے راہبر کے پیشوا کے ہاتھ سے نہیں رہ... ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور قائم نہیں رہ سکتا تو بتائیے بتائیے ان ملکوں کا کیا حال ہوگا جس کی بنیاد بھی کلمے پر نہ ہو پتہ نہیں یہ جاہل لوگ کس کو چھیڑ بیٹھے ہیں اور نہ چھیڑے خرقہ پوشوں کو ہاں ٹکر پانی چل رہا ہے موجہ لگی ہوئی ہیں کھاؤ پیو موج ہو ایجنسیوں کے ساتھ جیسے ملتے ہو ہمارے ساتھ پنگے نہ لو سمندر پار کر دیں گے جی سمجھ نہیں آئی میری بات کی اب مزید تبصرہ کرتا ہوں مزید تبصرہ کرتا ہوں اگر کوئی کہے جی پاکستان کے اندر مذہبی سیاست نہیں چل سکتی مجبوری تھی مذہبی سیاست مجبوری تھی مذہبی سیاست مجبوری تھی یا رسول اللہ کی سیاست یا رسول اللہ کی سیاست نہیں چل سکتی مجبوری تھی یا رسول اللہ کی سیاست نہیں چل سکتی مجبوری تھی تو میں پوچھتا ہوں مان لو پھر کہ اس ملک کے آئین کی بنیاد وہی ہے جو مسٹر جنا صاحب نے بتائی تھی آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے مذہبی بانوں میں نہیں کیونکہ یہ ہر فرق کا ذاتی عقیدہ ہے بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے نہ مسلمان مسلمان رہے گا نہ ہندو ہندو رہے گا اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا یہ خالص جمہوری ریاست ہوگی جس کے اندر مولوی خادم اہل سنت و جماعت کے لوگ جو اپنے آپ کو ستر فیصد کہتے ہیں ان کا بھی نعرہ یا رسول اللہ وہ دروازے سے باہر رکھنا پڑے گا ورنہ پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتے پاکستان میں داخل ہونا ہے تو یار یعنی پاکستان کی سیاست میں داخل ہونا ہے تو یا رسول اللہ کو الوداع تو میرے بھائیو سنو اب مانو اب مانو اب مانو تسلیم کرو کہ پاکستان کا آئین اور دستور مذہبی نہیں کیا ہمارے مذہب اہل سنت و جماعت یا ہمارا مذہب حنفی ہے کیا حنفی مذہب میں دوسری قوموں کو دوسری قوموں کو ساتھ چلانے کے احکام مذکور نہیں ہیں میں آج کے دور کے حوالے سے بات کرتا ہوں جس کو یہ روشن دور کہتے ہیں میں پوچھتا ہوں ظالمو بتاؤ سعودیہ میں اور جتنی عرب ریاست دیگر ہیں وہاں پر مذہبی حکومتیں ہیں اور اتنا سخت ہیں کہ دوسروں کے مذہبی شاعر کی بھی اجازت نہیں دیتے سعودیہ والے ڈنڈے لے کر کھڑے ہوتے ہیں روزہ رسول کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے کیا وہاں پر یہ بات نہیں چلے گی کہ خنزیرو تم جمہوریت کے خلاف چل رہے ہو جب دنیا کا آئین اقوام متحدہ نے جمہوری بنا رکھا ہے تو پھر خیار فکر کہاں گیا ہم پوچھتے ہیں ان بدماشوں کو کیوں اجازت ہے اگر ادھر مذہب وہاں بھی چل سکتا ہے تو ادھر یا رسول اللہ کیوں نہیں چل سکتا بدماشوں بدماش ہی کرتے ہمارے ساتھ یہ تمہارے خاتم مادم مادم جو ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں جن کا ضمیر نہ ہو ایمان نہ ہو ہمارا الحمد ہم جان دے سکتے ہیں اور لانت بھیجتے ہیں ایسی سیاست پر جو ہمارا دین مذہب ہمارے سے چھین لے اور سیاست ہے ہمارا اقبال پہلے ہی کہہ گیا پہلے ہی کہہ گیا ہمارا اقبال آپ فرماتے ہیں دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت شرم نہیں آتی تمہیں اس کو اقبال کا اقبال کا کلام پڑھتے ہوئے یہ اقبال کا کلام پڑھتا ہے جس کو اقبال کی زبان ہم نے لگائی تھی اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا شیر اقبال کا کیسے پڑھا جاتا ہے اب سمجھیے گا اقبال فرماتے ہیں دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارا جس نے مسلمانوں کی اتنا بڑا تجارت کا خسارہ کیا ہو کہ ہمارا دین ہمارے یا رسول اللہ کو ہاتھ سے ہمارے چھین دیا ہو چھین دیا ہو ہم کیا بغیر سمجھتے ہیں کہ ہم جنازہ پڑھیں اس کا میری بات نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت اگر قوم آزاد ہو یعنی قوم سیاسی سیاسی سیاست اپنی بنانا چاہے کس کے ساتھ دین برباد کر کے تو اقبال فرماتے ہیں ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارا تو بات کو سمجھو معلوم ہوا جو دعوی فتح بریلی شریف میں کیا گیا مول خادم کے عمل نے اس پر قطعی یقینی دلیل کے ساتھ مور لگا دی ہے سمجھ نہیں آ رہی اور پھر مانو پاکستان کا نظام مذہبی نہیں ہے دینی نہیں ہے یہ جمہوری ہے جس طرح کے بابا جی کا میں آگے پیش کرنے والا ہوں اس نے اس نے بابا جی کے دربار پر مسٹر جنا سرکار کے دربار پر جا کر کہا جی یہ ابھی تازہ جلوس جو لے کر گیا تھا لڑکوں سے کہہ رہا ہے کلب محفوظ ہے سنیے گا کلب محفوظ ہے سنیے گا کہتا ہے لڑکوں بابا جی کے دربار کی طرف سارے موبائل کرو تاکہ بابا جی کو پتہ چل جائے کہ ان کے حقیقی وارث آئے ہوئے ہیں یہ لفظ ہیں سنو اب میرے بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب حقیقی وارث نہ بنے بلکہ میں کہتا ہوں حقیقی وارث ہیں یہ ہیں حقیقی وارث اور ان کو شاباش دیتا ہوں چلو پاکستان میں کوئی حقیقی وارث تو پیدا ہو گیا ستر سال کے بعد نہ بابا جی کی اولاد حقیقی وارث تھی نہ بابا جی کے سنگی وہ جو وزیر قانون تھے بابا جی کے زمانے میں وہ کیا تھے گندھر ناتھ منڈل گندھر ناتھ منڈل وزیر قانون ہو کر بابا جی کا حقیقی وارث نہ بن سکا سکندر مرزا مرزا ہی ہو کر وزیر اعظم رہ کر وہ بھی وزیر خارجہ تھا کہ وزیر اعظم تھا سکندر مرزا وزیر اعظم تھا تو وہ بھی بابا جی کا حقیقی وارث نہ بن سکا بابا جی کو حقیقی وارث اب ملے اب میں کہتا ہوں آؤ مبارک ہو تمہیں تم نے بہت اچھے لفظ کیے اور وفاداری کا ثبوت دیا اپنے بابا جی کے ساتھ اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم حقیقی وارث ہیں تو میں اب تمام عوام کے سامنے تم سے مطالبہ کروں گا اور پھر تمہارا جھوٹا ہونا ثابت کروں گا مطالبہ کروں گا کہ حقیقی وارث تو تب بنو گے حقیقی وارث وہی ہوتا ہے جو وراثت پوری حاصل کرے ایسے ہے جو وراثت پوری حاصل کرے اب بابا جی کے ایک ہیں ایک ہیں ذاتی افکار ایک ہیں ذاتی اعمال ایک ہیں سیاسی افکار ایک ہیں سیاسی اعمال تو میرے بھائیوں اس کا حق بنتا ہے ذاتی افکار بھی بابا جی کے اپنائے ذاتی کردار بھی سیاسی افکار بھی سیاسی کردار بھی اپنائے تو پینٹ شرٹ وغیرہ بابا جی کی وضا قطع سب سے پہلا فرض بنتا ہے اپنوں کو نصیحت کیوں نہیں کی کہ آج کے بعد داڑھی منڈانا یہ موچھے وغیرہ سب کچھ اسی طرح بابا جی کا حلیہ اور سندر طریقہ ادا کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں ان پر فرض ہے پھر بابا جی کے اعمال شریف جو ہیں جو کچھ کتابوں میں محفوظ ہیں سب سے پہلے تو بابا جی کا ایک عمل ایک تو میں یہ کلپ پیش کر رہا ہوں جس کے اندر بابا جی صاف فرما رہے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد نہ کوئی ہندو ہندو رہے گا نہ کوئی مسلمان مسلمان رہے گا نہ کوئی مسلمان اب میں پوچھتا ہوں اگر بابا جی کے حقیقی وارث ہو تو ظاہر بات ہے تم نے بھی تو یہی کہنا ہے بات نہیں سمجھے بھائی پھر تم نے بھی تو یہی کہنا ہے کہ نہ ہندو ہندو رہیں گے نہ مسلمان پھر بابا جی فرما رہے ہیں کہ مذہبی معنوں میں نہیں وہ تو ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے سیاسی معنوں میں کون سے معنوں میں سیاسی معنوں میں کوئی مسلمان مسلمان نہیں رہے گا بابا جی سمیت پاکستان کے تمام مسلمان سیاسی معنوں میں کافر ہو جائیں گے بابا جی صاف کہہ رہے ہیں سیاسی معنوں میں کیا ہو جائیں گے سیاسی کافر کہہ سکتے ہیں نا تو پھر مولوی خادم صاحب کو سیاسی کافر کہہ سکتے ہیں نا ظاہر بات ہے جب حقیقی وارث ہوئے تو سیاسی کافر تو کہنا پڑے گا بھائی اور ان سب لوگوں کو سیاسی کافر کہنا پڑے گا مذہبی مسلمان کہنا پڑے گا اتنا بات ہے نا تو سیاسی کافر اچھا اب یہ بتائیں بابا جی تو کہتے ہیں سیاسی طور پر ہندو ہندو نہیں رہے گا مسلمان مسلمان نہیں رہے گا اور تم کہتے ہو ہم سیاست ملک میں لانا مذہب کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں تو تم بتاؤ بابا جی کے مخالف بنے یا نہ بنے بابا تو سیاست لا دین رکھنا چاہتا ہے اور تم کہتے ہو میں سیاست دینی بنانا چاہتا ہوں تو حقیقی وارث نہ ہوئے جھوٹ ہو گیا تو جھوٹے کا جنازہ ہے <laughs> ہاں اسلام کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پڑھ لے کوئی نہ کوئی پڑھ لے جھوٹے کا جنازہ جی خود کشی ایک شخص نے کی تو رسول اکرم نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھتا تم پڑھو ہمارے علماء نے لکھا جو قوم کا پیشوا رابر ہوتا ہے اس کو جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے ایسے لوگوں کا جو جھوٹ بولتے ہیں پھر اس کو فجور کرتے ہیں ہاں جی ڈاکو کا جنازہ نہیں ہے والدین کے نافر گالی بکنے والدین کے قاتل کا جنازہ نہیں ہے یہ دور مختار اٹھا کر دیکھو فقہ کتابوں میں کیا ہے بھائی یہ ضروری تو نہیں کہ جو کافر مرتاد ہو اس کا جنازہ نہ ہو نہیں فاسق کا بھی جنازہ نہیں ہوتا ہاں ایسے ڈاکو کا تو سرے سے جنازہ نہیں رکھا گیا تو میرے بھائی بات کو سمجھنا آپ جب حضرت نے کہا کہ ہم بابا جی کے حقیقی وارث ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ نکلا کہ ان کی مجبوری تھی حقیقی وارث بن کر پہنچے ہوئے تھے کیوں کہ یا رسول اللہ پہلے کٹا دیا مذہب کو باہر رکھ لیا جب رکھ لیا تو پھر مذہب کو چھوڑ کر سیاست میں گئے تو نہ ہندو ہندو رہا مولک خادم کی نظر میں جب یہ کر لیا تو واقع تن حقیقی وارث بن گئے اب بابا جی سے جا کر کہا بابا جی آپ کا پروگرام نبیڑ کے آئے ہیں پہلے آپ کے سارے پروگرام کو محفوظ کر کے ہم عمل کر کے آئے ہیں ہم نے پہلے مذہب چھوڑا بعد کے اندر آپ کے دربار پہ آئے ہیں ہم نے پہلے رسول اللہ چھوڑا مذہب چھوڑا مذہب کو بعد اگلی دلیل سنو اگلی دلیل سنو یہ کلب محفوظ ہے اب اگلا کلپ آپ کو سناتے ہیں اس میں سوال کر رہا ہے اینکر حضرت صاحب سے حضرت صاحب سے سوال کر رہا ہے بالکل آپ نے درست کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو ہم مسلمان آپس میں فرقوں سے نکل کر ایک دوسرے کے دوست اور بھائی حقیقی طور پر کیسے بن سکتے ہیں آپ مولانا طارق جمیل صاحب اور جتنے بھی ان کا تو میں نے نام لے لیا جتنے بھی سیکٹ سے تعلق رکھنے والے بڑے اسکالرز ہیں آپ کی طرح نامور وہ کیسے ہم مانگی پیدا کر سکتے ہیں اور ایک ہو سکتے ہیں بتایا نا نقد نبوت کے مسئلے میں ہماری کسی نے مخالفت کی ہے کسی نے بھی نہیں کی ہے تو کوئی یہ گھر کے اندر بھی دو بھائیوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں یہ اختلاف یہ ایسے نہیں ہے کہ جو بیت المقدس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے ہاں یہ ایسے جھوٹ لوگ ایسے بولتے رہتے ہیں جی تفرق کا یہ ماننا ہے یہ نہیں ہے کہ مسلمان کی رائے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے بالکل بیڑ بکریوں کی طرح سوچنا بھی بند کر دیں سوچ اور فکر تو مسلمانوں کی ہے نا اور اس اس میں اختلاف جو ہے دو بھائیوں کے بھی ہو جاتے ہیں چاروں اماموں کے بھی اختلاف ہوئے امام محمد بن امبل کے امام شافی کے امام مالک کے اور امام اعظم ابو علیفہ کے لیکن وہ چاروں کے چاروں ایسے ہیں اختلاف یہ اختلاف ہونا یہ تو حضور نے خود فرمایا میری امت میں اختلاف رحمت ہے لیکن جب تک وہ گردنے کاٹنے کی طرف نہ آئے اور جناب وہ دوسرے معاملات یہود و نصارہ کی گھنٹیاں کر کے مسلمانوں میں تفرقے نہ کریں تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں آپ بتائیں ہائی کورٹ کے اندر پاکستان کا آئین اتنا سارا ہے تو ہائی کورٹ میں ایک وکیل ادھر کھڑا ہو جاتا ہے ایک ادھر ایک جو ہے مشرق کی طرف چل پڑتا ہے تو وہاں کبھی کسی نے کہا کہ دونوں کو متفق ہونا چاہیے تشریح میں تو اختلاف ہو جاتا ہے نا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولی خادم ایک تشریح کرے تو اس کے ساتھ ہی ساری دنیا متفق ہو جائے ان کی تشریح جدا ہو سکتی ہے جس طرح آئین کی تشریح کرتے ہوئے کبھی کسی نے کہا کہ سارے وکیلوں کو ایسے ہو جانا چاہیے تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ سارے قرآن پڑھنے والوں کی رائے ایک ہی ہونی چاہیے رائے کا اختلاف تو ہونا چاہیے اس میں کیا مسئلہ ہے اس میں تو رحمت ہے اس کو بھی حل کیا جا سکتا ہے جب دین آئے گا نا دین تو ایسے حل کرے گا سارے اللہ تعالیٰ فرمایا یہود نہ سارا ہمارے دشمن ہے یہ کہہ کر وہ کہتا ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو مسلمان فرقوں سے نکل کر ایک دوسرے کے دوست اور بھائی کیسے بن سکتے ہیں آپ اور وہ آگے کہہ رہا ہے آپ اور مولانا تارک جمیل اور جتنے بھی جتنے بھی سکالر آپ کی طرح ہیں وہ کیسے ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں یہ وہ سوال کر رہا ہے تارک جمیل تارک جمیل وغیرہ دیوبندی کا نام لے کر وہ کہہ رہا ہے کہ بتائیں اب کیسے ہم ایک ہوں گے آپ آپ جو کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے تم ایک رہو مسلمان ایک ہو جاؤ تو آپ ایک کیسے ہو سکتے ہیں حضرت نے جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اللہ اکبر اس میں بھی حضرت نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر ایک طاق رکھ دیا اعلی حضرت کے فتح حسام الحرمین مین فتح الحرمین اور جناب علماء حرمین مین سب کے فتح جات کو ایک طرف رکھ کر چھوڑ کر اور سیاست میں اے کھل کر آ گئے تاکہ پتہ چلے حقیقی وارث ہیں اللہ اکبر حقیقی وارث بننے کے لیے حضرت صاحب نے کہا ختم نبوت کے معاملے نے کسی نے ختم نبوت کے معاملے میں کسی نے ہماری مخالفت کی ہے کسی نے بھی نہیں کی تو گھر کے اندر بھی تو دو بھائیوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں سمجھیے گا شاہ جی گھر کے اندر بھی تو وہ پوچھ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے تارک جمیل وغیرہ اس طرح کے یعنی دیوبندی وہابی سنی کے جھگڑے جو چل رہے ہیں ان کا آپ کیا ان کو کیسے ختم کرو گے تو آپ فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر بھی تو دو بھائیوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں دو بھائیوں کے ٹھیک ہو گیا یہ اختلاف ایسے نہیں جو بیت المقدس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے تفرق کا یہ معنی نہیں کہ اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ سب کو بند بند کر دیں ہاں جی اور سوچ اور فکر مسلمانوں کی ہی نہ رہے چاروں کے چار اماموں کے بھی تو اختلاف ہیں ہاں چار اماموں کے بھی تو اختلاف ہیں امام اعظم پھر نام لیتا ہے سب کا اور آخر میں یہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہوا کہ سارے قرآن پڑھنے والوں کی رائے ایک ہی ہونی چاہیے یہ لفظ ہیں کہتا یہ کیا ہوا کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں سارے سب کی رائے ایک ہونی چاہیے نہیں رائے میں اختلاف ہونا چاہیے اور بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے لہذا دیوبندی بھی بھائی شیعہ بھی بھائی سب ایک اب میں ان ملاؤں سے پوچھتا ہوں صرف فتح رضویہ اٹھاؤ اس کو کہتے ہو رضوی تو اب یہ دیکھو کہ رضوی پر فتوا رضویہ کی طرف سے کیا کچھ حکم لگتا ہے اگر فتوا رضویہ جنازے کی اجازت دیتا ہے تو میں پڑھ لوں گا پھر چلو نیا جنازہ پڑھ لیں گے غیبانہ بھی تو ہو جاتا ہے امام شافی کا قول پر عمل کر لیں گے بھائیوں اب ادھر میں کیا ہے وہ خود سنا ہے ملا خود سنا ہے جو ہمارے اوپر زبردست درازی کر رہے ہیں وہ خود سنا ہے پتاوے میں کیا ہے خود سنا ہے خود ادھر ٹارچر نہیں چلے گی پتاوا اور علم چلے گا میں نہیں سنانا چاہتا وہ خود سنا ہے اور امام اہل سنت نے تو پہلے ہی یہ سیاست کے متعلق فرما دیا تھا فرمایا فتح رضویہ کے اندر بھی فرمایا اور مکاتی شریفہ کے اندر بھی فرمایا فرمایا جب جب جھگڑا ہو جاتا ہے کسی زمین پر ہے تو ختم کرنے کے فرمایا تین ہی طریقے ہیں یا تو یہ دست بردار ہو جائے یا وہ دست بردار ہو جائے یا دونوں کہیں آدھا تم چھوڑ دو آدھا ہم چھوڑ دیتے ہیں تو سمجھوتے پہ آ جائیں فرماتے ہیں بتاؤ جب دوسروں کے ساتھ اتحاد کرتے ہو اور جھگڑے مکاتے ہو تو بتاؤ کیا طریقہ اختیار کرو گے آدھا مذہب اپنا چھوڑو گے ہائے ہائے ہائے ہائے اگر یہ اعلی حضرت کے مکاتی شریفہ کے اندر نہ ہو میری زبان کاٹ دو کیوں ہو ہمیں ہم نے تو سب کچھ بیان کر کے جو بتانا تھا وہ ہمارا فرض تھا ہم بتا کر خاموش ہو گئے تو کرو جو کچھ کرنا ہے ہمارے ساتھ پنگے لینے کا کیا مانا ہوئے نہیں تو جواب دو آدھا چھوڑنا پڑے گا اعلی حضرت نے اعلی حضرت نے کتنا عرصہ پہلے فرمایا اتحاد کرو گے تو کیسے آدھا تم چھوڑو گے اپنا مذہب وہ چھوڑیں گے یا تم سارا چھوڑو یا وہ سارا چھوڑیں تین ہی صورتیں ہیں اب ایمان سے بتانا آدھا تو انہوں نے چھوڑ دیا یا رسول اللہ جب چھوڑ دیا تو آدھا تو چلا گیا ہائے ہائے ہائے اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو سارا ہی چلا گیا ارے جب یا رسول اللہ چلا گیا تو پیچھے کیا بچا میرے بھائیو پھر عجیب بات ہے ہمارے دوستوں نے صاحبزادہ محمد رضا صاحب نے بھی کلپ چڑھایا کہ یار بتاؤ تو صحیح اس نے یا رسول اللہ چھوڑ دیا کرسی کی خاطر چھوڑ دیا اور چشتی نے یا رسول اللہ کی خاطر اس کا جنازہ چھوڑ دیا اس کو تو عاشق کہتے ہو اس کو منافق کہہ رہے ہو بے شرمو تمہارے باپ کی مرضی ہے کیا تمہارے باپ کا دین ہے کیا بتاؤ یہ کیا تک بنتی ہے اس نے کرسی کے پیچھے یا رسول اللہ چھوڑا ہم نے یا رسول اللہ کے پیچھے جنازہ چھوڑا پھر کہتا ہوں اس نے کرسی کے پیچھے یا رسول اللہ چھوڑا اس نے کرسی کے پیچھے یا رسول اللہ چھوڑا اور ہم نے یا رسول اللہ کے پیچھے اس کا جنازہ چھوڑا اب خود ہی فیصلہ کرو اب خود ہی فیصلہ کرو اگر انصاف کا ترازو کسی کے ہاتھ میں ہے تو خود فیصلہ کرے انصاف کرے یار منافق کون بنتا ہے اور عاشق کون بنتا ہے سمجھ نہیں آئی میری بات کی بتاؤ تو صحیح یار اگلی بار سنو اللہ اکبر و کبیرا پھر لبیک پاکستان کہا میں اگلی اگلا تبصرہ کرتا ہوں وہ خود کہتا تھا پاکستان میں اسلام نہیں ہے ہم نے لانا ہے ایسے کہتے ہیں نا اور سب ہر کسی کو کہتے تو اٹھو اسلام نہیں لانا دین نہیں لانا دین لانا چاہتے ہو تو کرین پر مہر لگاؤ کہتے رہے بولو بولو بولو یہ کہتے رہے اب میں پوچھتا ہوں جب پاکستان میں دین نہیں ہے تو پاکستان کو لبیک کہنے کا کیا مانا ہوا ظالمو وہ بات تو ایک کرو وہ بولی دے کر لو دو نصیب کی گل بولی دے کر لو یہ حضرت کو حضرت کا رخ ان کے ہی شیشے میں دکھا رہے ہیں ادھر ادھر نہیں جا رہے اور اگلی بات سنیے گا یہ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو جو ہم پر اعتراضات کرتے ہیں زبان درازی کرتے ہیں میں پوچھتا ہوں بتاؤ اس نے تمہیں کتنا عرصہ یہ دھوکہ دیا کہ جنت کی ٹکٹ ہے ووٹ جنت کا ٹکٹ ہے جنت کا ٹکٹ ہے مہر پر بول مور کرین پر مور لگاؤ جنت میں سیدھے جاؤ کہتا رہے کہ نہیں اور پھر اس کا آپ کلپ سنو یہ کلپ ہے باقی رہ گیا ووٹ بڑھانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں میرے میں تو شوگل کے طور پہ الیکشن لیا یہ نہیں ہوتا جو شوگل کہنے میں شوگل کر لیے تھوڑی جائے میرے میں تو شوگل کے طور پہ الیکشن لیا یہ نہیں ہوتا جو شوگل کہنے میں شوگل کر لیے تھوڑی جائے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن ہارنے کے بعد میں نے تو شگل کیا تھا میں نے تو شغل کیا تھا تو کسی نے پوچھا ہے حضرت خیر تو ہے پہلے جنت کا ٹکٹ تھا دین تھا فرض تھا اب شغل اگر کوئی آدمی نماز کو شغل کہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے آپ نے پورے دین کو شغل کہہ دیا تو اب کیا بنے گا کوئی مردہ آگے سے بولا نہیں کیونکہ سب تو ہیں کھانے والے جب مل جاتا ہے تو بند بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی میری بھائی تو بتائیے جو دی پہلے جنت کا ٹکٹ کہے اور پھر اسی کو مداری کا شغل کہے مداری کا میلہ اور شغل کہے اس کا جنازہ پڑھنے کی اجازت ہے تو بتاؤ میں کیسے پڑھتا ہوں اگر وہ پڑھتے ہیں تو ہم نہیں روکتے لیکن ہمیں کیوں بلائیں ہم اپنا جنازہ کیوں خراب کریں بھائی بات سمجھ آ گئی کہ نہیں میرے بھائی تو میرے دوستو ہم دعائیں دیتے ہیں کہ آپ بابا جی کے ساتھ ہی شریک سفر ہوں ہاں جی اور حقیقی وارث اپنے مورے سے آلہ کے ساتھ رہیں لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ میرے بھائیو یہ دلائل مسلمان بندے کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا یہ معقول وجوہات ہیں جن کو میں نے جمہوریت کے آئین اور آئین پاکستان کے حوالے سے بھی اور شریعت کے حوالے سے ہر طرح کے حوالے سے ثابت کر دیا کہ ہمارا یہ قدم الحمد للہ بالکل درست اور ثواب ہے آخر الحمد للہ میرا سوال ہے سب سے تمہارا طریقہ اور تمہارے قائد کا طریقہ جمہوری ہے جس طرح کے تم عملی طور پر دیکھ چکے ہو خادم نے کیا کیا اب میں کہتا ہوں کہ جو طریقہ تم بیان کرتے ہو امام حسین پاک سلام اللہ علیہ کا وہ جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے یہ میرا سوال ہے امام عالی مقام کثرت رائے سے جمہوری طریقہ جس کو یہ کہتے ہیں کثرت رائے سے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ووٹنگ کہتے ہیں یہی لفظ ادھر بول لیتے ہیں کثرت اگرچہ ہے نہیں حقیقت وہاں پر کثرت رائے سے یزید تو امیر المومنین اور خلیفہ بن چکا تھا بن چکا تھا کہ نہیں اب جمہوری طریقے سے کیا امام حسین کا یزید کے خلاف اٹھنے کا حق بنتا تھا اب میں پوچھتا ہوں ظالمو بتاؤ تو صحیح یا جمہوریت چھوڑو یا حسین کو چھوڑو وہ مناف کو دو کام کیوں کرتے ہوئے ادھر تو کہتے ہو جمہوریت اور کثرت سے رائے جارحیت نہیں لڑائی نہیں فلان نہیں اور ادھر کہتے ہو کہ حسین حسین حسین اور پھر حسین پاک کے متعلق کہتے ہو کہ آپ لڑ پڑے آپ نے جہاد کیا آپ نے یہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر حسین نے جہاد کیا تم ووٹ کیوں کرتے ہو اور اگر حسین حسین پاک اگر تم نے جو کیا ہے یہ اسلام ہے تو پھر امام حسین نے جو کیا وہ کیا تھا معلوم ہوا معلوم ہوا تم نے جب جمہوریت کو جفا ڈالا نہ اسلام رہا نہ حسین رہے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں اللہ کے فضل سے سب کچھ بچا کر بیٹھے ہیں تو ہم بچا کر بیٹھے ہیں